حضرت آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار الزائد کے مقام پر بارش کی دعا کرتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا فرما رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پندرہ